تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے اسی کے لیے ہیں اس مانو ہے اور زمیو ہے کہ سب غیب وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے اس کے سوا ان کا کوئی والی نہ ہو اور وہ اپنی حکم میں کسی کو شریک نہ کرتا